الباب الثاني والسبعون ومئتان باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة بلا ضرورة مسلمانوں سے بدگمانی کرنے کی ممانعت کا بیان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانی گناہ ہے وعن ابی رضی اللہ عنہ ان رسول الله الله صلى عليه عليه وسلم قال والظن الظن الحديث متفق حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے بخاری و مسلم